там тоже что-то انسان کی روزی دنیا کی دنیا کے کے حالات اس لیے وہ تو جائیں گے لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ایمان کا تعلق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں کہہ رہے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں وجاحت اختیار کریں گے ہم انہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دیتے رہیں گے کہتے ہیں آدمی اپنی جی کی چاہتوں کو نفس کی چاہتوں کو اپنی کی جو ترتیب اور جو اس کا پروگرام ہے اس کے خلاف

اور اس میں یقین اللہ کے قدرت پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ شام ہو اپنی قدرت سے میری زندگی بنائے گا اور اپنی قدرت سے مجھے پالے گا اور اپنی قدرت سے میری حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے مجھے عزت زندگی دے گا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی کرنے والا ہے کہ اندر یہ دل کا غور ہو جاتا ہے

ڈالنے والی دنیا کی ظاہری نقشے آپ سے جو بکھ رہے پڑھ رہا حالانکہ جو دیکھ رہی وہ نہیں میں نہیں دیکھ رہی اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب کہ اللہ کے قدرت سے ایک نظام چل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں دنیا کے ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کاروبار کرتا ہے دکان کر رہا ہے اسے یہ نظر آئے کہ دکان کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں تو میں کھا رہا ہوں اللہ مجھے کھلا رہا ہے اسے کھا رہا ہوں یہ نہیں سمجھتا ہوں نوکری کر رہا ہے وہ نوکری سے دیکھ رہا ہے کہ نوکری کرتا ہوں مہینے بس مہینے کے اخیر میں مجھے تنخواہ ملتی ہے میرے کام بن رہا ہے چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے کام بنا رہے ہیں اللہ میرے سے پوری کر رہا ہے یہ کے سامنے نہیں ہے اسی لیے وہ اللہ کی لاپرواہی کرتا ہے نوکری کے بارے میں کاروبار میں کھیتی باڑی میں کھیتی باڑی کے لیے کرتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے کی رعایت کرتا ہے میری زمین کیسے بڑھے میرے پانچ ایکڑ زمین ہے تو ساڑھے پانچ ایکڑ کیسے ہو جائے اب وہ ساڑھے پانچ ایکڑ بنانے کے چکر میں ہر سال جب یہ اپنی زمین کو جوڑتا ہے تو اپنے پڑوسی کی زمین میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے اندر دیتا رہتا ہے یہ مزدور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کا یقین اس پر ہے دھوکے میں ہے ایسے مزدور جو کاروباری آدمی ہے دکان کی رعایت کرتا ہے خدا کا خدا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی رعایت نہیں کرتا وہ اور کبھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اسلام اللہ کی ذات سے میرا اللہ علیم و حمید ہے اور میری ایک ایک حالت کو سمجھ جان رہا جانتا ہے میری ایک ایک عادت کی خبر ہے ہے میں میں میں اس اس اللہ اللہ کے کے حکم خلاف ورزی کروں گا تو مجھ سے ناراض ہوگا یہ یہ سمجھ کر آدمی کاروبار کاروبار کاروبار کاروبار نہیں جاتا جاتا لیے کہ میرا کام کریں گے جتنا بڑھاؤں گا جتنا نفع زیادہ ملے گا اتنا ہماری میری دنیا بہتر سے بہتر بنے گی اس یقین کی بنیاد پر وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے نہ نمازوں کا اہتمام دیکھتا ہے کاروبار بڑھاتا رہے گا لیکن کبھی نہیں سوچے گا کہ کاروبار کے بڑھانے کے چکر میں میری نماز کا کیا ہوگا میری جماعتیں جائیں گی نماز کے وقت جماعت کے بغیر بھی نماز ہوگی مجھے اپنی بستی میں کاروبار پتا گھر بیٹھے دے رہا ہے کہ روزی مجھے مل رہی ہے اب مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے اگر میں باہر جاؤں گا تو باہر جانے کے چکر میں میری نمازیں جائیں گی میرے جب جماعت کی نمازیں چھوٹ جائیں گی میرے میرے دین کے کام میں ایک نقصان آ جائے گا یہ کبھی نہیں سوچے گا وہ تو کاروبار بڑھانے کے چکر میں سبل کر دے گا یقین بگڑا ہے جب ہدایت کا روم دل میں نہیں اترتا دل کا یقین صحیح نہیں بنتا تو پھر آدمی کی زندگی کی لائن اور جب اپنے آپ کو غلط لائن پر ڈال دیتا ہے تو غلط لائن پر جتنا ہی آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا پریشانی کا شکار بنتا جاتا ہے آدمی کہیں جانا ہے اسے لیکن اس نے غلط راستہ ایسا کر دیا ہے جو روڈ وہاں جانا چاہے اس کو چھوڑ کر دوسرا روڈ اختیار کیا تو جتنا اس روڈ پر جاتا رہے گا چلتا رہے گا اتنا پریشانی کی شکار ہوتا رہے گا بڑھتا جائے گا آگے بڑھ بڑھ کر جتنا پوچھ رہے گا کہ میں وہاں جانا ہے تو تو بہت آگے نکل گئے اب پریشانی بڑھ گیا پھر تھوڑا آگے بڑھے پھر بہت آگے بڑھ گئے تو جتنا لوگ ایسے کریں گے تو بہت آگے بڑھ گئے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی ہی جائے آج ہم پریشان ہیں اس لیے پاس پیسے نہیں گوڑیاں نہیں کھانے نہیں پینے نہیں ہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور ڈگریاں نہیں ہیں اس لیے ہم پریشان نہیں ہیں ہم اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ہمارا راستہ اور بیم کے راستے میں بند ہے ہمارا راستہ ایمان و آباد کا راستہ ہے کتنا مسلمان ایمان و آباد کے راستے پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ چلائے گا اور صحیح طریقے سے چلتا رہے گا اللہ اسے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور بیماروں کا راستہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے ان کا راستہ ملک و مال کا راستہ ہے ملک و مال کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کمال کے راستے میں انہیں منالی کمال دیں گے کے نقشے دیں گے چاہے ملے نہ ملے جو پرانے پاک نقشے دے رکھے ہیں اور بعض دنیا حکومت کے نقشے کیا بنے رکھے ہیں آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے بھائی یہ تو دنیا کی رونق کی چیزیں ہیں اسے زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے گرفتے رہوں گے ہم انہیں دنیا میں دنیا دے کر انہیں انہیں فطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ دنیا کے چکروں میں پھنس کر یہ بغیر توبہ بغیر ایمان کے پہنچ جائیں تاکہ آخر میں پھر ہمیشہ کے ہم نے جہنم کا حیدر بنا ایسے کسی کسی محدود کو ایمان والے کو نافرمان کو مجرم کو گناہوں کو زندگی گزارنے والا حکومت کے نقشوں میں روکے میں پڑا ہوا اگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور دنیا کی دے رہا ہے یہ کوئی اس کے لیے رحمت کی چیز نہیں ہے یہ فتنے کی چیز ہے اس فتنے میں اسے ڈال رکھے گا نہ توبہ کی توفیق ہے نہ کی فکر ہے اور اسی کی حالت میں دنیا سے جائے گا اللہ کا بہت بندوں پر اپنی والی محنت کے لیے آدمی نفرت کے ماحول میں رہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سب کرتا ہے لیکن غفلت کے ماحول کا اثر پڑتا ہے یقین بگڑا ہوا ہے آج کی دنیا میں دینی کاموں میں بھی آدمی کی ٹکر صرف ہو کے میں پڑتا ہے کہ میں کرتا ہوں پہچان اس چیز کو ڈالتا ہے تعریف تو یہ ہے کہ آدمی کی نماز پڑھے تو نماز کے اللہ تبھی تیرا قبول سے نماز پڑھی ہے اس میں کچھ کمی تو رہی ہے معاف کہہ نماز پڑھ کے بھاگتا نہیں ہے نماز کے بھاگ پر بھی اللہ کی بھاگ رہا ہے آج ہی کرتا ہے اللہ کے معافی مانگتا ہے کہ تم نے تو مجھے اپنے گھر میں بلایا تھا پرابلم دی تھی لیکن میں نے جیسے نماز ادا کرنی چاہیے میں نے ادا کی مجھے معاف کر دیا

ایک دم ایک دعا کا گروپ پڑھ لے گا 别唱了，别唱。 دور ان کے سینوں میں جو دل ہیں ان کے دل اندھے ہو گئے دل اندر سے اندھا ہو جاتا ہے جیسے ایسی نماز پڑھے پڑھ لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے دل اندھا ہے دیکھ نہیں رہا میری نماز کیسی پڑھی میں دل اندھا ہے سب کا خیرات بھی کرتا ہے لیکن کبھی اندر سے سوچتا نہیں کہ سب کو خیرات میں لے کر جاتے ہیں میرا جذبہ کیا تھا میں نے کیوں اس غریب کو دیا سخی کرانے کہنے کے لیے احسان دکھانے کے لیے حج تو حج بھی کرے گا لیکن اندر سے دیا جاتا ہے حج ہی تو ہو رہا ہے آگے پانچ رکھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن زندگی وہی ہوئی ہے لگتا ہے نماز میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے سوا سب کو دیکھتا اللہ ہی کو نہیں دیکھتا اللہ کے پہلے میں کیوں فرما رہے ہیں چلاؤ پہنگا میرا اگر تیرے اندر یہ سمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم سے کم تیرے اندر یہ بات آ جانے کے لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آدمی کسی بزرگ کے پاس کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو اور کھنکھانے میں ہی فائدہ کرتا ہے اور نماز میں آ کر کھانستا ہی رہتا ہے کبھی دھیان دیا تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کھیلتا رہتا ہے کپڑے سے کھیلتا ہے داڑھی سے کھیلتا ہے مجھے تو بہت یہ ہوتا گیا تھا کہ کیا نمازیں ہیں ہماری نمازیں کیا ہیں کوئی دھیان نہیں ذرا بھی جاننے والا سجدے میں جا کر اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ میرا سجدہ صحیح ہے میں سجدے میں اپنے ہاتھ کہاں رکھ رہا ہوں مجھے سجدے میں سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے میری کونیاں اونچی ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے میرے ہاتھ کی انگلیاں ملی رہنی چاہیے جو ہی رہنی چاہیے کوئی ڈر نہیں مہمان بنانے کے لیے آدمی کو نماز سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی نماز کا دھیان جمانا چاہیے اپنی نماز کے لیے دھیان ہر جگہ سے دھیان کو سمیٹ کر ایک اللہ کی بات میں مسجد میں آتے تو دروازے کھڑے ہو کر دھیان دباتے ہیں

مسجد میں کر بیٹھے اپنی نماز کو اللہ کی پھر نماز پڑھے اور پھر نماز کے بعد پھر اپنی نماز کے بارے میں سوچے کہ نماز پڑھ سکتے کے بعد نبی کی سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی استفار کر دیتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا ہنستا ہو پر نبی کا استفار ہے کوئی کام نہیں جو بتائی ہے روشن دان کی ہے یہاں تک تو یہاں روشن دان نہیں ہوتے ابھی آج آپ دیہاتوں میں جاؤ گے دیہاتی لوگوں کے جھونپڑے ہوتے ہیں ان جھونپڑوں کے اوپر ایک تھوڑا سا روشن دان ہوتا ہے جہاں سے گھر کا دھواں بھی نکلتا ہے اور وہاں سے روشنی آتی ہے ہوا ہے نماز کی مثال شیطان کی ہے اگر نماز صحیح ہو جائے گی تو نماز کا نور اور نماز کا اثر زندگی کے تمام اور پر گا میرے بھائی گھر میں یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ تو سب سے پہلے میری اور آپ کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ نظام اور نہل جانے کے لیے ہے جو صحابہ کی زندگی میں تھا کہ وہ جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی منشا پر اور پیارے نبی علیہ السلام کے نہج پر پر آنے کے لیے ہے اور مان کاروبار میں زندگی کی ضرورت کتنی لگنی چاہیے اور اور مان زندگی کے مقصد پر کتنی لگنی چاہیے اس پر آنا اس پر جب آدمی آئے گا تو پھر اس کے ایمان

کی شکار پر باپ کا دبا سے بولتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے کے بعد فرض نماز پڑھنی ہے اللہ کا دھیان اللہ کی اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کی عقید وغیرہ بناتے ہوئے ہم نماز پر فرض ادا کر رہے ہیں تین دن میں چار ہزار پڑھنے سے کیا ہوگا بڑا تعلیم ہوتا ہے یہاں والوں پر کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو ان کی عزت پوری ہوتے ہوتے تو مکمل و اقامت کرنے والے کی اقامت پوری ہو جاتی ہے پہلی سب پوری نہیں ہوتی پتہ نہیں کام ہوتے ہے مسجد میں جلدی آگے بیٹھنے کا راضی نہیں بھائی میں اللہ ہے اپنے گھر میں جلدی بلایا ہے میں جا کر پہلی سب میں بیٹھوں اللہ کی یاد پر ذکر کروں چار چار سنت ذرا دھیان سے پڑھو دس منٹ کے چار سنت چار چار سنت دھیان سے پڑھو تاکہ فرد نماز پڑی ہو تو میرے نماز فرد صحیح ہو جائے تعجب ان لوگوں سے جو تبلیغ میں ہوئے ہیں

اپنے کے لیے جتنے اعمال ہیں یہ اعمال اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے ہمارا مزاج جو بالکل آزادانہ ہے اس کے بجائے ہمارا مزاج نبی کی بات نبی علیہ صاحب السلام نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے اس کے تعلق میں رہو اللہ کے نبی اللہ کے نبی اپنی امت کے انفر سے چاہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے جلدی آئے ہر فرد سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر پتی نماز کے بعد دیر سے جائے مسجد سے اس لیے آپ نے فرض نمازوں کے بعد تصویحت بتائی ہے تو آگے نہیں فرمایا ہے کہ فرد نماز کے بعد دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کے قبول ہوگی تاکہ میرا امتی فرد نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر جائے دیکھتے رہے اب تو اور ایک دنیا سے ظلم و ستم ختم کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ مسلمان کی زندگی سے ظلم ختم نہیں ہو رہا حضور پاک علیہ صاحب تو صاحب کے زمانے میں صحابہ کی زندگی میں اب تو انصاف آیا اللہ کی اطاعت والی زندگی آئی تو بہت تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں دنیا تو کافروں سے بھری ہوئی تھی دنیا میں کفر ظلم کی کی ظلمتیں تو چھائی ہوئی تھی لیکن جب صحابہ صحابہ کی کی زندگی زندگی میں میں ایمان آیا آیا اور اور اور حق اب انصاف محدود کو اللہ کی تعداد غالب کر دیا اور دنیا میں حق پھیلنا شروع ہوا آج دنیا میں کتنا باتیں آج دنیا میں میں دوستوں دنیا میں جتنا واضح میں دوستوں بندرا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان کے اندر سے باطل ختم نہیں ہوا ہے یہ باطل لے کے چل رہا ہے اس کی دعوت ہے دعوت باطل کی دعوت ہے یہ باطل کی دعوت دے رہا ہے عمل سے بھی اور زبان سے بھی اپنی دعوت میں اس کی اس کی جان نہیں لگ رہی ایک ایک پر محنت کا دن محنت کا دن ہے صبح سے شام تک محنت کر کے اپنے ملنے جلنے والے تمام دوستوں کو ساتھیوں کو خوشامد کر کے آپ کے ساتھ لے کر آنا تو ادارہ میں اور یہ کسی قربانی قربانی پر پر جب ہفتے قربانیاں دو گے اس کی دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے گا اور اللہ ہمیں اپنا بنائے گا اور پھر ہماری طبیعتیں دین کے لیے قربانی میں چلے گی ہماری طبیعتیں مسجد میں بیٹھنے کو طبیعت چلے گی نماز پڑھنے میں طبیعت چلے گی اللہ کی یاد اور ذکر طبیعت کرے گی اللہ کے دین کے خاطر اللہ کا ہے تو خدا کے مخلوق پر خرچ کرنے کو طبیعت چلے گی اللہ کا بنائے پھر ترمیم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دین کے تقاضوں کو سامنے سوچے گا اور آپ کے اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے دیکھے گا میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا وہ فارغ کر سکتا ہوں کرتا ہوں نہیں کرتا اللہ کے دین کے تحاد جب آدمی اپنی طرف آتا سمجھے گا بیچ کر رہے اور جتنا اللہ کی طرف آگے بڑھے گا پرواہ جیسا چلا جائے گا اتنا اللہ اسے اپنا پھل پھول دیتے چلے جائے گا اور دنیا ایک کمینہ کی عظمت سے نکالے گا تو اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد کبھی نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں تو جو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا اس کی سے میں بھی دنیا اس دنیا کی کوئی عظمت نہیں ہوگی اور پھر حدیث میں جو ہے من کان اللہ لہ جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں اور جب اللہ اس کے بن جاتے ہیں پہ کائنات کی ہر چیز اس کی بن جاتی ہے میرے بھائی میرا ایک محنت ہے جو محنت اللہ نے اس امت کے ذمے کی ہے اور یہ محنت نبی والی محنت ہے سید الانبیاء اور موسم والی محنت ہے اس محنت میں جو جتنے اپنے آپ کو جتنا کا پتہ چلا جائے گا اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ہاں اس کا مقام آگے بڑھتا جائے گا ہاں، اللہ کے نبی سید اور آخری رہے آپ کی محنت بھی تمام دنیا کی انسانوں کی جتنی محنتیں جتنی بھی ہیں ان تمام محنتوں میں آپ کی محنت بھی سید ہے ہر محنت اور اللہ تعالیٰ شاہو نے اپنے بندوں پہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے اللہ کی مدد تو نبی والی محنت کے ساتھ ہے جو نبی کے دین کا مددگار بنے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن پاک میں ہر مسلمان کو اس بات کی کی حکم دیا ہے یا انصار اللہ او ایمان والو کے دین کے مددگار بنو اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو شیطان کے مددگار نہیں رہو گے اور اللہ کے دین کی مدد سے جتنا آدمی بچائے گا وہ شیطان جمع کرنے کے چکر ہاں، کے پاس بھی ہوئی روئے ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت آیتیں قرآن پڑھتے تھے اجب تم طیبات کو بھی حیات کو دنیا اس کا تعاون دیا کہ قیامت کے دن اللہ یہ تو نہیں کہے گا کہ دنیا میں تم اپنی درست ہاتھ تم نے پا لی نہیں ہوتے تھے ہاں۔ مان اللہ نے دیا ہے وہ مان اللہ نے امتحان اور آزمائش کے دیا ہے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے

الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی کا صحابہ پڑھنے کے احمد امت مسلمہ صحابہ کے لائن پر زندگی گزارے وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ زندگیاں اس کو بڑھانی چاہیے انہیں تو بس کر لے لگائے کرنے لگا رہے ماشاء اللہ آپ کو سمجھنے والے بن گئے لگانا محبوب ہو جائے اللہ کی

ورسوله وجهاد في سبيله محمد مسلمہ گوا ہے کاروبار دنیا کی مشغولیت ایسی دے رکھی ہیں جس جس مشغولیت کو جب چاہو چھوڑ سکتے ہو ایسی مشغولیت لیکن ہم ناقدرے ہیں اور ایک ہی بات ہے کہ اب تک ہم نے اپنی طبیعتوں پر اپنے بڑوں کی جن بڑوں نے ہمیں اس ایک محنت طرف ہمیں سمجھایا ہے کے تمام دوائیں دی ہیں جب تک ہم ان کی بتائی ترتیب پر پابند اپنے آپ کو نہیں کرتے اور اپنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر بتائی کے ترتیب تابع نہیں کرتے وہاں تک کہ ایمان و یقین میں ترقی آگے ہونا مشکل ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت لگتا ہے تو نماز پڑھتے ہو گئے ذکر کرتے ہو گئے باقی ایمان اور یقین وہ یقین جو حالات میں ہمیں اللہ پر جما دے بے دور وہ ایمان جو ہمیں اللہ کے قریب ہر وقت کرتا رہے اور وہ ایمان جو ایمان کے تقاضوں پر ہر حال میں ہمیں کھڑا کر دے وہ میرے دوستو قربانی کے بعد بنے گا اللہ نے صحابہ کو ہجرت کروا کر ایک تمام آٹھوں قسم کی چیزیں قربان کروائی پہلے کرنے چڑھا دیا چلو پھر مدینہ میں جانے کے بعد پھر مستقل تبادلہ آئے دس سال کے زمانے میں ڈیڑھ سو سال کر رہے ہیں سال میں بھی حالات میں ان کی تشکیلیں کی گئی ہیں صاحب ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبیک کہی اس کی بنیاد پر اللہ نے خوش ہو کر انہیں وہ ایمانی طاقت دی اپنی اپنی زندگی دی اور زندگی کا وہ اس پر خدا نے ڈالا کہ جس پر اللہ نے رضا کا پروان دے دیا دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جو جتنا اللہ کی طرف چلے گا اللہ تعالیٰ اسے اور آگے بڑھائے گا تم میں سمجھ نہیں ہو سب سمجھدار ہو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے بہت ترغیب سنی آپ نے نہیں کے لیے ترغیب ہے اپنی بے دوستوں خود آدمی اپنے آپ کو میرے دوستوں اپنا حساب کرے گا ہاں، خود خود کو پابند کرو اور دوسروں کو ترغیب دو نظام بنایا آپ کو پابند کرو اس کا اپنی ضرورت سمجھ کر کسی پر احسان نہیں اپنی ضرورت اس حال میں میری موت آئے کہ میرے دل میں دین کا درد خون ہو اس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں دل دل میں اللہ کے دین دین کا درد دے کے جا رہا ہوں گرما کر سکتا تو دنیا سے تشریف دے جا رہے ہیں تو آپ پڑتا ہوگا میں دیکھ رہے ہیں اپنی امت کو مسجد میں دیکھ رہے ہیں اور جذبانی آپ کا اندر کا فکر یہ ہے کہ امت میری مسجد میں ہے دین کے دین دین دین کے اس پر ہے اور صدیق حضر اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں اور میرے بھالوں کو وسیعت کر رہے ہیں کہ عمر فلا فلا جماعت جو ایران بھیج دی اسے بھیج دینا میری موت ان جماعت کو جانے سے روک روکنے کا ذریعہ نہ بنے اگر میرے دنیا سے جانے کے وقت میں اگر تو نے اس جماعت کو نہیں بھیجا تو یاد رکھ زبردست حالات تیرے بنائیں گے لیکن یہ دنیا سے جا رہے ہیں بیوی بچوں کے پاس نہیں ہے دین کا دین کا فکر ہے اللہ کے دین کا ملے کے بارے میں بنے ادھر ادھر کی باتیں لایا نہیں تو دنیا سے اپنے آپ کو بچانا اور یہ زبان جو اللہ نے دی اسے حق پر استعمال کرنا اللہ کی یاد و ذکر میں استعمال کرنا خدا کے مخلوق کو سمجھانے میں استعمال کرنا وہ سب سے بہتر اچھا اچھا مسلمان ہے جو لائنے سے بچے گا بن حسن اسلام پر اتنا کو مالا یعنی بیکار باتوں میں موبائلوں میں زندگی برباد کرنا مولے بیٹھو دیکھتے رہنا کیا دیکھتے ہو ارے کوئی دیر سوچ امت کے ہاتھ کو سوچ تو نماز پڑھنے جاتا ہے اور راستے میں تیرے بھائی اذان سننے کے بعد بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کھیلتے ہیں تو تھوڑی دیر سوچ کے آتا تیرے نزدیک کی امت کا کیا حال ہے تجھے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے مدد کفیل دے دے سلاط آ اور تو بیٹھو دعا کرے کہ اللہ یہ تمام مہمان ہمارے بول لگے اصل تو یہ محنت ہے جس محنت سے ہمارے اندر یہ صفات پٹانا اور ہمارے اندر دین کی محنت کی محبت پیدا ہو جائے کہ جس محنت میں ہمیں اپنے آپ کو کھپانے میں مزہ آئے کھپانے میں مزہ آئے اور جو محنت کی سوچ رات دن ہماری سوچ بن جائے ٹھیک ہے دنیا کی ضرورتیں آپ کی پوری کرے گا وزا سے گزارش اللہ لیکن آپ نا منا ہے آپ آپ حضرات کس طریقے سے زندگی گزارو گے وہی زندگی زندہ ہوگی آپ کی فکریں آپ کی باتیں آپ آپ اپنا اپنے آپ کو قربانی پر ڈالنا دایانی بے کاموں میں لگنا یہ تمام چیزیں جو زندگی میں لے کر دائی لے کر چلے گا اللہ دائی کی بات کو دنیا میں چلائے گا آپ حضرات چار مہینے جلی کی ترتیب پر اپنے اپنے اپنے آپ آپ آپ آپ آپ کو کو کو کو کو ڈالا اللہ کے کے امت زندہ اگر حضرات نے نے صحابہ کی کی طرح اپنی مسجدوں آباد آباد کرنے فکر میں لگا دیا تو مسجدیں ہونا شروع ہو جائیں گی دین تقاضوں پر لگانا شروع کر دیا امت تقاضوں پر لگانا شروع کر دے گی ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے یہی میں کہ ہر دعوت کی محنت کرنے والے کی نظام آدھا دن اپنے دنیا کے کام کو سنبھالے آدھا دن دن کے تقاضوں میں لگائے ایک تہائی جانور کے دین میں لگانے کی اپنے آپ کو لائے اور امت کو دعوت دے بھائیو یہ ایک فکر کی بات ہے پر اللہ نے ہمیں اس راہ پر محنت کرنے کی توجہ دے دی اور دین کی محنت پر جہاں پال کے واقع دنیا سے جائیں گے ہماری عادت بن جائے گی اور ہماری محنتوں پر ہزاروں پچاسوں آدمی اللہ کے دین پر آ دین کی زندگی گزارنے والے اور دین کے تقاضوں پر جان پال کے والے میرے دوستوں ہماری میں تیار ہوں گے ہم اپنے قبروں میں جا کر سوئیں گے اور یہ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے اور یہ ہمیں اپنے قبروں میں ملتا رہے گا میرے بھائی کیا بلا کی گزارش ہے ہر آدمی خود اپنے بارے میں کرے مجھے اپنے بڑوں کی ترسیف پر کیا اور اپنے ساتھیوں کو ترغیب دینی ہے اور شادیوں کو ترغیب دے کر یہ ہمارے ساتھی بازاروں میں بیٹھنے کے بجائے اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے اوقات کو مسجد میں لگانے والے بنے مسجد میں آ کر مسجد کی سوچیں تقاضے سوچیں اللہ سے لوگ دعائیں مانگیں اور میں تو اس کو اپنی اپنی بستی کے ایک ایک فرد کو محنت میدان بنا کر کہ ہمارے مسجدوں میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے مسلمان کی زندگی نبی کے طریقے پر آنی چاہیے اگر نبی کے طریقے بنانے کی فکر کرو گے تو زندگیوں سے خدا ختم کرے گا ورنہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کو زندگی میں آ رہا ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں میں بچیوں میں حق بات ہے حق کو حق کو لانے کی جتنی محنت ہوگی اتنا حق آنا شروع ہوگا باطل زندگی سے نکلنا شروع ہوگا اور جب حق کی محنت میں سستی ہوگی تو باطل تو آتا ہی جاتا ہے کسی میں بھائیو یہ آپ بازار پر کی بات ہے اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلو مسلمان کی خدمت لگانے کی تین ہی جگہ ہیں حالات پاک روزی کمانا اپنے کے بال بچوں کی دینی ایمانی تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر میں تیسری جگہ مسجد ہے چوتھی جگہ مسلمان کی نہیں ہے اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب بتاؤ جو بھی اپنے آپ کو لائے گا اور کوشش کرے گا اللہ اس کی کوشش کو فرما کر اس محنت کی ترقی کو زندہ کر دے گا اور یہ امت دنیا میں پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے گا اور یہ امت پھر دوبارہ دنیا کے قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی ایک محنت ہے اس محنت کو محنت سمجھ کر کرنا ہے اپنی مرضی پر نہیں ہاں۔ ہم ہم تبلیغ کے تابع نہیں ہیں تبلیغ ہمارے تابع ہے ہاں۔ اپنے آپ کو تابع کرو جو جتنا اپنے آپ کو تابع کرے گا خدا سے نوازے گا ہاں، کسی کو مت دیکھو اور صحابہ کو دیکھو صحابہ رکھنے کی کیسے کیا ہمیں اس پر آتا ہے اور سب کو لانا ہے جگہ ہمارا گزرے گا حلال روزی کماؤ حرام کی طرف جاؤ حلال روزی مقدر کی حلال نہ ہے ہر آدمی کی مقدر کی روٹی حلال کی رکھی ہے یہ انسان شیطان کے چکر میں آ کے جلدی کرتا ہے اور حرام کی طرف جاتا ہے اللہ نے بولتے آپ یا یہ ناز بولو میں طیبات ہمارا سلام کچھ کہا ہے طیبات ہے اللہ نے بہت ہی طیب اور پاکی روزی رکھی ہے ہر مسلمان حرام روزی کا زندگی کو ساتھی بن رہا صحابہ سادی زندگی گزارتے دیتے ہاں کتنی زندگی کو سادگی سے ہٹاؤ گے اور خرچوں میں آگے بڑھو گے اتنا پریشانی کا شکار بنو گے اور زندگی مشکل ہو جائے گی اور زندگی میں جتنی سادگی لاؤ گے سادہ زندگی آدمی کو راحت کا ذریعہ بنتی ہے اور سادہ زندگی نبی کی زندگی کے زندگی ہے اور جتنی نبی کی زندگی کے قریب جاؤ گے خدا کی رحمت کے آغوش میں جاؤ گے دنیا والوں کو دیکھ کے چلو صاحب دیکھی ہے جو جتنا آپ سے آپ ان کے حوالے کرے گا اللہ اس کا آگے بڑھائے گا کیا اللہ سے ہماری گزارش یہ بھی سن لو اپنی اپنی زندگی کی ترقی کو صحیح کرو آپ کے قربانیوں کو بڑھاؤ جہاں چار مہینے کی قربانی کا ہے وہاں یہ بھی قربانی ہے کہ بھائی اثر سے آنا ہے آنا ہے تہوار اجتماع میں اثر سے آنا ہے اور اثر سے آنے میں ٹوپی جی کی چاہتے سب قربان کرنی ہے اور یہاں پہنچنا ہے مشرے میں مغرب سے پہنچنا ہے پہنچنا ہے یہی مغرب کی نماز پڑھتی ہے جن کی چاند کو چھوڑنا ہے کہ فلاں جگہ نماز پڑھ کے بھی آؤں گا ہاں؟ نماز پڑھتی اپنے معمولات کا اہتمام کرو تاجر کی پابندی کرو تاج کی محنت یا آدھی محنت تبلیغ کی ایک آدمی اگر رات دن بھر محنت کرتا ہے اور رات کی رات کی محنت نہیں کرتا یہ آدھی محنت ہے اور آدھی محنت کے نتیجے نہیں آیا بزرگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ دن کی محنت سے تو جسم تیار ہوتا ہے اور رات اللہ کے سامنے رونے سے اور رات اللہ کے سامنے گلانے سے اس محنت میں جان پڑتی ہے حسان اسی کے لیے ہے جو بازار کی وداؤں سے بچایا گیا اپنے آپ کو مسجد کا آدی بنا مسجد کا اپنی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرو چلتے پھرتے نہ پڑھو چیز میں سنت سمجھو اللہ کے نبی نے ہمیں کھڑے رہنے کے لیے کہاں فرمایا فرمایا راستے کا راستے کا آپ چھوڑو راستے کا سب کا حق ہے اس طرح نہ کھڑے رہو گے جس سے دوسروں کو راستے میں تکلیف ہو راستے میں کھڑے میں نے سوچ میں کیا کھڑا ہوں سنت سمجھو سنت کیا ہے راستے میں تو ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اپنی زندگی میں اس بات رکھیں سنت کے پابند گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو راستے میں چلو کسی مسلمان کو ملو سلام کرو سلام کو پھیلانے کا حکم ہے اللہ کے نبی کا افش السلام سلام کو پھیلا ہوا السلام علیکم کے معنی پر غور تو کرو کہ السلام علیکم اللہ کے تم پر سلامت اس سے اس سے بہتر دعا سی ہے نے فرمایا کا نوائی بھی جنہ جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک ایک مسلمان کو سلام کرو اپنے محلے کے جوانوں کو سلام کرو بچوں کو سلام کرو بچوں کو سلام کرو یہاں تک کہ بچے سلام تم سے سیکھ جائے اور تمہیں سلام کرنے آئے بھی بچوں کو اپنے سلام کے میرے بھائی میرا جو زندگی میں نبی والا معاشرہ لاؤ نبی والی معاشرت اللہ کے نبی ماں تو ممنی سے ماں کرتے تھے ارے تو گھر میں اگر ترکاری پکائے تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کر اپنے گھر کے عورتوں کو اس بیٹی کی یہ تعلیم دو معاشرے میں معاشرہ دینی اللہ کے نبی والا معاشرہ نہ ہو ہاں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے محلے میں نہ ہمارے چلنے سے نہ ہمارے ہماری گاڑیوں کا گاڑیاں رکھنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ابھی دادا گیری نہیں کرنی چاہیے بدھوں سے دونوں چھوٹ نہ تو چلنے کے لیے ہے تو راستے کو روکتا ہے تیرے گھر کا پانی سے تو خدا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ جاتا ہے چودہ سال کا مکان بناتا ہے اور تیرے دھابے سے پانی نیچے اتارنے کے لیے نل تیرے پر پائی وائپ نہیں اوپر سے بھی پانی گراتا ہے اللہ کو کیا جواب دے گا یہ کوئی زندگی ہے بے زندگی کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں میرے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے رات پہنچ رہی ہے بعد نوجوان بچوں کو پتا نہیں کیا کیا جنون سوار ہے وہ بولا نہیں کہ ایک موٹر سائیکل جس کی آواز بہت ہوتی ہے تھپ تھپ تھپ تھپ وہ لگتا نہیں پاگل کے بچے خدا کی مخلوق کو ستانے کے لیے لائے رات کو دس بجے پودے سے گزر رہا پٹ پٹ پٹ کر کے کیا تجھے یہ سماری تو سب کو دکھانے لایا ہے تین طرح گھمنٹ کی بنیاد پہ لایا ہے خدا جان میں ڈالے گا تو رائے کے دانے کے برابر دل میں اگر کبر اور گھمنڈ ہوگا اللہ ان کے جہنم میں ڈال کے ساتھ کرے گا ٹھیک ہے نہیں ضرورت کی سواری ہے اللہ ایسی سواری جس کو خدا کے مالو کو تکلیف نہ پہنچے پھر کمپیوٹر سائیکل کے ہاتھ میں آئی ہے محلے میں آئی سے چلنے کے لیے آتی ہے تو خدا ہندو کو تو چلتا رہا ہے مائیں بشاروں کی ماں ماؤں کے دل اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دم ایک سوارے دے کے یار میرا بچہ کہیں بیچارہ پہنچا نہ جاتا ہے آدھا کسی کو تم سیکھو دوسروں کو چھوڑ دو اپنے اور اپنے دوستوں سے اس کے خدا کرے کرو نبی والا معاشرہ لاؤ نبی والا معاشرہ نبی والے معاشرے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جس راستے سے گزرتا ہے وہاں تکلیف والی چیز ہو تو وہ وہاں سے ہٹا دیا کرتا ہے اگر کسی راستے پر دیکھو کہ وہ تکلیف والی چیز پڑی ہوئی ہے تو سمجھو کہ مسلمان کے یہاں سے گزر مطلب نہیں ہوا اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں ایک زندگی محفوظ ہے دوستوں کو ہم اپنے اندر لائیں ہاں خود بھی اپنے اندر لائیں اور اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالے اور اپنی مرضی میں زندگی گزارنا چھوڑ دیں تو بھی میرے دوستوں جو زندگی لے کر چلو گے پھرو گے اللہ زندگی کو دنیا میں زندہ کر دے گا نبی والی زندگی زندہ ہو جائے گی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس امت کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ کر دے گا اس آپ مزاج سے گزارش ہی ہے سب کے سب یہ کہہ کر بات سے کہ انشاءاللہ اپنے بڑوں کی منشا پر ہم اس محنت کو کریں گے سمجھ میں ہاں۔ روزانہ کے مشورے میں پابندی سے جڑو روزانہ کم سے کم ڈھائی گھنٹے محنت کرو محلے میں چل پھر کر اور کوشش کرو کوئی کوئی مسلمان باقی نہ رہے باہر مسلمان نماز میں کیسے آ جائے اور اللہ کے دین کی محل میں کیسے لگ جائے اور اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کے ایک گھر میں تعلیم زندہ کرنے کی فکر کرو محلے کی تعلیم مسجد کی تعلیم میں خود پابندی سے یہ ہمارا معمول ہے وظیفہ ہے روزانہ اپنی مسجد محلے کی مسجد کی تعلیم میں پابندی سے بیٹھنا اور اللہ کے نبی کی حادیث کو عظمت سے سننا عمل کی ذریعے سے سننا اور بلی کی طرح اللہ اللہ کے رسول کے کلام کے نور کو اپنے دل میں اتارنے کے ذریعے سے سننا میرے دوستو روزانہ کا ایک عمل ہمارا ہے ادھر ادھر کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں سننا مہینے کے تین دن کا اہتمام کی پابندی کے ساتھ اور اپنے ساتھ اپنے محلے کے دس نئے ساتھیوں کو محنت کر کے تشکیل کر کے اپنے ساتھ جماعت میں لے کر نکلنا یہ ہمارے بڑوں کی اپیل ہے اور تین تین بہتر گھنٹوں کے نام ہے ہاں ہمارے جماعت اپنی مسجد سے ایسے وقت میں روانہ ہونے چاہیے کہ جہاں انہیں پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر اس دن کے تمام چوبیس گھنٹے کے عمل پورے ہونے چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے کرنے کی دی جائے کہ میرے بہتر کرنے کا گانا مجھے تاکہ میں مجھے اپنا میری دل کا دستہ فرما دیں بہتر گھنٹے مجھے بتنا سکنے جائے اور لگا دیں اور اپنے ساتھیوں کی تشریح کے دور کے لے کے چلنا ہے اپنی جماعت خود بناؤ دوڑ مت جاؤ تو درخواست آئی جائے وہ تو بلا شہادت جائے یہ کوئی تبلیغ نہیں تو اپنی مرضی کی طبیعت ہر مسلمان کو تیار کرنا اور مسلمان کو ساتھ لے کر جانا اسی میں ہماری طبیعت ہوگی سب تحمل دل کا درد ہم پھر یہ سب دے کر بنے اللہ کو پھر دے مہینے میں دو مرتبہ تین دن لگا ہوں اللہ نے تمہیں وقت موقع دیا ہے اپنے اوقات پر لگاؤ اور تیار کرو لوگوں محنت کرو گے کوشش کرو گے اللہ اس کے اس کا پھل دے گا سارا چار مہینے کی تک پر آؤ ہو کم سے کم سالانہ اپنا چلنا مہینے کی تعین کے ساتھ جانا اور اس میں اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے اپنی جماعت بنا کر لے کر نکلنا یہ ہے ہمارے بڑوں کی ترتیب اور ہفتے کے دو گشت ایک گشت عمل نہیں ہے دو گشت مل کر ایک عمل ہے جتنا اپنے محلے کی گشت کو فکر سے آپ کر رہے ہیں اتنی فکر سے دوسرے گشت مشورے سے طے کر کے وہاں جا کر ان لوگوں کو محنت سے کھڑا کرنے کے لیے جانا محنت کرنا اور راتوں کو خدا سے مانگنا ہفتے مشورے میں مغرب سے پہلے آ جانا مشورے کی جگہ اور دعا میں لگنا اللہ تعبیر سے مغرب کے بعد دو رگا ساتھ حاضر پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ مشہور ہے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو ہیں تیرے علم میں ہے ہمارے دلوں میں اس کو ڈال دے اور ہمارے مشوروں میں اس کو طے فرما دے اور ہمارے ساتھیوں کو تقاضوں کا لگنے کہنے کی توفیق دے دے بیٹھنا مشورے میں سے لے کر شراب تک یہ پورا وقت ہمیں دین کو دینا ہے مرضی کا نہیں اندر تبلیغ یہ قربانی ہے اتنا وقت دینا ہے وہ تو جب وقت دینا شروع کرو گے تو آگے تمہارے سامنے تقاضے آئیں گے یہ وقت اپنے آپ کو نہیں دینا اپنی مسجد کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر پہنچنا اس فکر کے ساتھ پہنچنا اپنے محلے کے لوگوں کو تیار کر کے اثر میں لے کر پہنچنا اور پھر دین کی بہن دنوں شریک ہونا اور میں دوستوں کو بکری کی نماز کے بعد جب میں دوست تشکیل ہو اپنے ساتھی اپنی مسجد جماعت کے ساتھ لے کے بیٹھو اور پھر وہاں لے کے بیٹھ کر اپنے آپ کی فکر کرو کہ ہمارے ایک ایک ساتھی کا وقت اس دن کیسے لگے ہمارے ایک ایک ساتھی کے چلے کی ترتیب کیسے بنے لے کر بیٹھنا سر جوڑ کے بیٹھنا اور پھر جب عشاء تک بیٹھنا ہے تو پھر میرے دوستوں عشاء کے بعد میرے دوستوں ہلکے بنا کر بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اپنی سب کو لے کے بیٹھ کر پورے ہفتے کی فکریں کرو پچھلے ہفتے میں کیا ہوا کتنا باقی رہ گیا کہاں تک کمزوری رہ گئی ہے اس ہفتے میں کمزوری دور کرنے کی کیا شکل ہے بیٹھ کر اطمینان سے بیٹھ کر اپنی فکر پوری ہو جائے اس کے بعد کھانا کھا کے آرام کر لو پھر باہر مسجد کے بعد جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جلدی آرام کر کے تاجر ہو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اللہ کے سامنے ہو جب محنت کرو گے تو محنت کے بعد رونا آئے گا جب آدمی محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے بتائی نہیں دے کر رونا آتا ہے ہاں جب رات کو رونا آ جائے گا نا پھر ان شاء اللہ کام بن جائے گا ہفتے میں ایک رات جب ہفتے والی اجتماع میں آ کر ایک رات جاگنے کی فکر کرو گے اور جگو گے پھر آہستہ آہستہ گھر میں آپ کو خود کو اللہ کو پھر دے دے گا

اور جب تک اپنی ضرورت نہیں سمجھو گے وہاں تک نہیں کرو گے یہ ہماری ضرورت ہے اور امت میں اس کو زندہ کرنا ہے خود کتاب سے پابند بنا کر تحریک کو امت پر محنت کرنا اور پھر رات کو اپنے خدا سے کرنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کرو گے سب اللہ کو اللہ کیا ہمیں کچھ اعلان کرنا ہے